قطعیبہ بن سعید نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہمیں یعقوب بن عبد الرحمن القاری نے موسیٰ بن عقبہ سے حدیث بیان کی انہوں نے سالم بن عبداللہ بن عمر سے انہوں نے اپنے والی سے روایت کی کہ وہ کہا کرتے تھے ہم زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور کسی نام سے نہیں پکارتے تھے یہاں تک کہ قرآن میں یہ آیت نازل ہوئی ان کو ان کے اپنے باپوں کی نسبت سے پکارو اللہ کے نزدیک یہی زیادہ انصاف کی بات ہے اس کتاب کے ایک راوی شیخ ابو احمد محمد بن عیسیٰ نشاپوری نے کہا ہمیں ابو عباس سراج اور محمد بن عبداللہ بن یوسف دوویری نے بیان کیا کہا ہمیں بھی امام مسلم رحمت اللہ علیہ کے استاد ادیبہ بن سعید نے یہ حدیث بیان کی یعنی اس کتاب کے راوی نے یہ حدیث امام مسلم کے علاوہ قطعبہ سے ان کے دو اور شاگردوں کے حوالے سے بھی سنی صحیح مسلم حدیث نمبر 6262